سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا کر لی بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے بس تم اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو نہ توڑنا اور جس نے ضمانت کو توڑ دیا تو وہ اس کو طلب کرے گا اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گا حدیث نمبر گیارہ سو پچاسی مسنط احمد